ابو ادریس قولانی نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو مرزد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاون